تو جادوگر سجدے میں گر پڑے وہ کہنے لگے ہم ہارون علیہ السلام اور موسا علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے